جناب جمعی بن عمیر اور یہ بنی تیم اللہ بن سالبہ کے خانوادے سے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں آیا تھا ان دونوں میں سے ایک نے ان سے پوچھا کہ غسل میں آپ لوگ کیسے کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز کے وضو کی طرح کا وضو کرتے پھر اپنے سر پر تین بار پانی ڈالتے تھے मगर हम अपनी चोटियों की वजह से पांच बार डालती थी सुनने अबू हदीस नंबर दो सौ इकतालीस